بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنی تیری پیروی کریں گے سب سے